الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسما جبین دختر شفیق احمد کا نکاح ان کے ماموں اور وکیل حافظ آپ کے کیا اس میں کرام محمد طارق فاروق محمد طارق فاروقی کی اجازت سے بحثیت وکیل الوکیل کے میں نے اسما جبین دختر شفیق احمد کا نکاح بائی وز مار پانچ ہزار روپے معجل یعنی فوری ادا کرنا ادا کرنا ہے تو معجل پر اس حق مار پر کے عوض میں میں نے جبین دختر شفیق احمد کا نکاح آپ حافظ علی معاویہ والد کا اس میں کرم محمد عبداللہ معاویہ حافظ علی معاویہ بن عبداللہ معاویہ کے ساتھ اس مجمع کے سامنے کر پڑھا دیا اب کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا میں نے اپنے لیے قبول کیا اللہ تبارک مبارک کرے اللہ چلے دو بھائی معمولات جو حضرات نئے بیت ہوئے ان کے لیے معمولات کا میں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں باقی شجرہ میں سب کی تفصیل لکھی ہوئے گی سمجھ میں نہ آئے تو جہاں آپ رہتے ہیں کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوگا وہاں پر ان سے پوچھ لیجئے یا ماہانہ اجتماع میں یہاں سے آ جائیں پوچھ پوچھ کر رابطہ رکھیے ان شاء اللہ یہ رابطہ شرائط میں سے یہ نہیں کہ بیٹھ ہوئے اور گئے پھر ملاقات نہیں نہیں نقش بندی نقش بندی پیرے پا ہوتے ہیں یہ چھوڑتے نہیں ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ پورا تو پورا چلایا جاتا ہے اچھا الحمدللہ ایک تصویر استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تسبیح درود پاک کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سید سیدنا محمد وسلم ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد لل ولا اللہ واللہ اکبر اور اخیر میں ایک دفعہ کہیں ولا لا حول ولا قوت الا باللہ میں ادھر کرتا ہوں آپ ادھر کر ادھر دو لو اب اب اب اب میں اچھا لو بھائی لے لو لو اب باقی بھائی آپ کریں بسم اللہ یہ کھیل نہیں ہے لو وہ دے آپ یہ دے دیں لے ڈالو پائے صاحب چلو بسم اللہ یہ حضرت مکان اچھا ایک تسبیح استغفار ایک شریف ایک تیسرا کلمہ صبح کو اور شام کو اخیر میں ایک دفعہ بلا حول بلا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ضرور پڑھیں اور اگر ناغا ہو جائے ایک وقت دوسرے وقت میں پورا کر لیں وضو کے ساتھ پڑھنا افضل ہے مگر مشروط نہیں ہے بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ آپ کو خیر و برکت دے اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اور جب کام میں مشغول ہوں اور جس وقت خیال آ جائے تو دو چار منٹ کے لیے یوں ضرب لگا کر پھر کام کرنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ یہ آپ کے دل کی یہ خاصہ لازمہ بن جائے گا جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے بغیر ارادے کے بھی دیکھتی ہے آپ آپ آنکھ کھولی رکھیں وہ دیکھے گی جان کو دیکھے گی کان کا خاصہ سننا ہے وہ سنے گا زبان بولتی ہے بولے گی یہ اس کا خاصہ ہے اسی طریقے سے یہ دل کا خاصا اللہ کی یاد بن جائے یعنی اللہ کا نام دل میں رچ بس جائے اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا کہ جب اور اس کی اصطلاح میں یہ ہے کہ جب دل کی حرکت پورے جسم کے اندر یعنی اپنے خیال کے اندر محسوس ہونے لگ جائے دل کا اللہ اللہ کہنا آپ کے خیال میں سنائی دینے لگ جائے جب اور جب آپ متوجہ ہوں تو اس کیفیت کا نام دل کا جاری ہونا ہے یہ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دل دھڑکنے لگ جائے یوں یہ نہیں ہے یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف دائمن ہو جائے قائم ہو جائے حضور دائمی بے کیف انداز میں حاصل ہو جائے اس کو نسبت یادداشت سے بھی تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نقش بندیوں کے ہاں یہ پہلا سبق ہے اس کو پکائیں پکائیں بہت جلدی منزل طے ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی باتیں طے بہت اگلے اسباق جلدی ہو جایا کرتے ہیں اس پر محنت کرنی پڑتی ہے صبح شام یہ تین تسبیحات پڑھیں اور یہ اللہ اللہ کریں اور قرآن پاک میں سے کچھ پڑھ کر معمول بنائیں ایک رکو دو رکو پاؤ سپارہ جو بھی پڑھیں منزل رکھیں اور اس کے بعد اس کا اس کے ثواب میں اپنے اکابر کو اپنے علماء کو صلحاء کو اپنے عزیز و اقارب کو ماں باپ کو دوست احباب اہل حقوق سب کو شامل کریں اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی اور شجرہ پڑھ کر ان کو بخشیں دن چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ شجرہ پڑھ لیا کریں اس سے آپ کا بزرگوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے گا اور پھر آسانی ہوگی ان کی دعاؤں میں آپ شریک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی بس تو چند منٹ کے لیے چند منٹ کے لیے دو چار منٹ کے لیے بس خاموشی اختیار کریں مراقبہ کر لیں ہر نماز کے بعد پانچ منٹ نکالیں ہر نماز کے بعد صرف پانچ منٹ تنہائی میں خیال کریں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ دل سے کہیں اور اپنے خیال میں سنیں سنتے رہیں یہ مشق کریں اگر نہیں ہر ہر ہر نماز کے بعد پانچ منٹ ملنا مشکل ہو تو صبح شام کر لیں پندرہ پندرہ منٹ رکھ لیں اور جتنا کر سکیں جتنا زیادہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے یہ کم از کم یہ کرتے رہیں اللہ توفیق دے اور ذکر کے بعد دعا بھی کریں دعا بھی ضروری ہے کہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق بخشی اور مجھے اس میں مداومت عطا فرما اور میرے مجھے اپنے ذاکرین میں شمار فرما لیں اور ماں سوا کی قید سے محبت سے آزاد کر دیں ہمارے ہمارا جو بار بار کی دعا ہے وہ یہی ہوتی اس کو ہم باز گشت باز گشت سے تعبیر کرتے ہیں الہی مقصود ماتوئی و ہی رضا تو مارا محبت و معرفت خود بدے اے اللہ میرا مقصود تو ہے اور تیری رضا مجھے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما بس اللہ اللہ اللہ قاری عرفان صاحب ہیں آئیے صاحب شجرا پڑھ لیں ہم مراقب رہتے ہیں آپ شجرا پڑھیں توجہ اللہ رہیے یہ شجرہ مبارکہ جو ہے محبت خاصہ